بسم الله الرحمن صلاة و وسلام سامعین حضرات آج سنی نما رافضی ظہور فیضی کے سلسلہ وار رد کی قسط ہے اور یہ بھی سمجھو کہ ابتدائی تمہید ہے تمہیدات یہ تمام قسطیں ابھی تک سمجھے تمہیدات ہیں ان سے اس خبیص کی تمام جڑیں کاٹ دی جائیں گی آج کے رد کا نام ہے تنازعات اہل بیت کرام یعنی اہل بیت کرام کے آپس کے جھگڑے آپس کے تنازعات آپس کی مخالفتیں میرے دوستو اس قسط اور اس موضوع کے لگانے سے غرض کیا ہے ان لوگوں کو الزامی جواب دینا ہے جو لوگ صحابہ کرام کے بعض اہل بیت کے ساتھ تنازعات مخالفتیں اور جھگڑوں کو سامنے رکھ کے صحابہ کو نوز باللہ لان تان کا نشانہ کرتے ہیں اور خبیصوں دجالوں کے نسل کا منہ بند کرنے کے لیے ہم الزام کے طور پر اہل بیت کے تنازعات اور آپس کی مخالفتیں اور جھگڑے وہ بھی شدید قسم کے وہ پیش کریں گے اور دشمن پر یہ الزام دیں گے دشمن سے یہ مطالبہ کریں گے اگر صحابہ کا اختلاف اہل بیت سے ہو جھگڑا ہو تنازع ہو اس سے صحابہ کافر ہو جاتے ہیں اور تمہاری لان تان کے حقدار نوز باللہ بن جاتے ہیں تو دجال کی نسلوں بتاؤ یہ اہل بیت کے آپس کے جھگڑے اور تنازع اور وہ بھی شدید قسم کے یہ ان حضرات کو تمہارے لان تان اور تمہاری تکفیر تدلیل وغیرہ کا نشانہ کیوں نہیں بناتے یہ فرق کیوں ہے میرے دوستو ہمارے سلف صالحین کیونکہ وہ صحابہ اور اہل بیت سب کا ادب رکھتے تھے اس وجہ سے ایسے مسائل میں کلام کرنے سے انہوں نے سختی سے منع فرمایا ان کو کہتے ہیں مشاجرات مشاجرات تنازعات منازعات ان کے اندر کلام سے منع فرمایا یہ ہمارے علماء عقائد جو ہیں ان کی کتابوں میں جگہ جگہ موجود لیکن کیونکہ ہمارے مخالفین وہ دجال کی نسل ہیں وہ گساخ ہیں اسلام دشمن ہیں کتے ہیں اسلام کے جڑے کاٹنے والے ہیں اس وجہ سے ان مرتدوں خبیصوں کا جو ہے وہ کسی کا ادب لحاظ رکھنا اور اس ادب لحاظ کی وجہ سے ان کے آپس کے تنازعات میں کلام نہ کرنا یہ ان کے مذہب میں نہیں ہے وہ گستاخی اب ان کے مذہب میں شامل ہے کسی کا لحاظ کسی کا ادب احترام ان کے مذہب میں نہیں ہے اس وجہ سے وہ دجال کی نسل جو کچھ آتے ہیں وہ بھوکے چلے جاتے ہیں لیکن آج اللہ کے فضل ناچیز نے ایسے لوگوں کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ اگر صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہو اہل بیت کے ساتھ جھگڑوں کی وجہ سے اہل بیت کے آپس کے جھگڑے یہ ہم سامنے رکھ رہے ہیں تمہارے اور تمہاری کتابوں سے تاریخ کی کتابوں پورے ثبوت کے ساتھ تو تم ان کا جواب دو جو ان کا جواب دو گے وہی ہمارا جواب بن جائے اگر ان خنزیروں پر یہ الزام دے کر ان کو چپ کرانا مقصود نہ ہوتا اور ان کے شر اور فتنے پر مٹی ڈالنا مقصود نہ ہوتا تو ہم ایسے موضوع پر کبھی کلام نہ کیوں کہ ہم اپنے بزرگوں کے تابے دار ہیں وہ جب فرما گئے ہیں کہ مشاجرات میں کلام نہیں کرنے جھگڑوں میں بزرگوں کے جھگڑوں میں تو ہم نہیں کرتے ہم اپنے بزرگوں کے پابند ہیں لیکن ان خنزیروں کا کا نہ کوئی بزرگ ہے اور نہ ہی اس کے کوئی احترام اور عزت کا یہ لحاظ ہے اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پچھلے لوگ ان کو زیادہ تر ایسے الزامات دینے سے گریز کرتے رہے اور ہمارے کئی بزرگوں نے یہ الزامات دیے بھی ہیں جن کی اتباع میں دے رہا ہوں مثلا سند المحدثین فی الحمد شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے یہ الزام اپنی کتاب تحفہ اتنا عشریہ کے اندر دیے آخری باب جو آپ نے بنایا ہے تو اور تبرا کا تو اس کے اندر آپ نے یہ میں ان کی اتباع میں اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے تفصیل اور وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہوں میرے دوستوں سب سے پہلے تو میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ خود مولا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ان کا اختلاف ہوا بہت شدید اختلاف ہوا لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں اہل بیت کی وضاحت کروں کہ اہل بیت کن کن لوگوں کو کہا جاتا میں پہلے آل کی وضاحت کر دیتا ہوں دو کتابیں میرے سامنے ہیں ایک موسوعہ فقیہ آل کے مادے کے تحت بتایا جا رہا ہے آل محمد ایک عام ہے ایک آل محمد خاص ہے خاص وہ ہیں جن پر زکوٰۃ صدقات مفروضہ حرام ہوتے ہیں عام کون ہیں جو آل کے دیگر احکامات میں شریک ہو جاتے ہیں آل علی یعنی مولا علی کی اولاد آل عباس یعنی حضور کے چاچا پاک عباس کی اولاد آل جعفر یعنی مولا علی کے بھائی امام جعفر بن تیار کی اولاد آل عقیل یعنی حضرت عقیل بن ابی طالب مولا علی کے بھائی کی اولاد آل حارث بن عبد المطلب یعنی حضور کے چچا پاک حارث کی اولاد حضور کے چچا حارث کی اولاد پاک نے کہنا مسلمان نہیں ہوئے اور ابو لہب کی اولاد میرے بھائیوں جن کے احکام الگ ہیں یعنی صدقات خیرات جن پر حرام ہیں اور چاروں فقہا کا اتفاق ہے اس پر تو وہ ہیں آل علی آل جعفر آل عقیل آل عباس آل حارث ابو لہب کی آل ان پر صدقہ حرام نہیں ہے وہ لے سکتے ہیں میرے بھائیوں یہاں پر ان لوگوں کا ایک ضمنی رد کر دیتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ تو فاطمہ تو بدعتم منی آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے ٹکڑا ہے جگر تو اس سے وہ ثابت یہ کرتے ہیں کہ پھر سیدہ کا گستاخ اور رسول کا گستاخ کا ایک ہی ہے یہ آج کل عام جہالت چل رہی ہے ایسے مستحدین کا مقابلہ کرنے کے لیے بندہ ناچیز گزارش کرتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے آپ علیہ السلام السلام نے فرمایا انا و بن المطلب لم نفترق فی جاہلیت ولا اسلام انما نحن و ہم واحد فرمایا ہم بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب بن المطلب ہم بنو ہاشم اور بنو مطلب سب جاہلیت اور اسلام میں اکٹھے رہے اور ایک چیز ہم شاہ واحد ہیں اب سید المبیا صلی اللہ علیہ وسلم سارے بنو ہاشم اور سارے بنو مطلب کو شہ واحد ایک چیز فرما رہے ہیں اور رسول ان میں داخل ہے اور سب کو اپنے ساتھ ملا کر فرماتے ہیں ہم ایک چیز ہیں تو یہ فاطمہ تو بد آتم منی سے بھی بڑا بات بڑی بات ہے تو لازم آئے گا کہ تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہیں سب کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو توحید کے اندر عزت کے اندر اور اس کا کوئی قائل نہیں اور میں نے عجیب بات ہے یہ فاطمہ تو بدآتم منی جو ہے یہ کہہ کر اپنے جہلانہ بات چلانے والے آج کل جو خبیص پھر رہے ہیں تو ان کے لیے میں نے تحریر الوسیلہ خمینی کی کتاب میں دیکھا اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص سیدہ خاتون جنت کی توہین کرتا ہے سب و شتم کرتا ہے لیکن وہ سب و شتم ایسا ہے کہ رسول پاک کی طرف تجاوز نہیں کرتا تو اس نے کہا اس کا یہ حکم یہ توہین توہین رسالت نہیں قرار پائے گا یہ تو خمینی لکھ رہا ہے آج کل اپنے یہ دجال کی نسل جو بریلر میں سے کچھ ایسے خنزیر ہیں جو ایسی باتیں اڑا کر مذہب اسلام سب کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حکم چلا دیتے ہیں رسول اکرم ہے اور سیدہ کا حکم بالکل ایک ہے اور نبو اور نبیوں کے نبیوں سے بھی افضل لے جاتے ہیں پھر بی بی پاک کو خیر یہ ضمن بات آ گئی اب معلوم یہ دوسری کتاب ہے میرے پاس یہ ہے ندرت النائن یہ ایک جماعت ہے سعودی عرب والوں کی واپیوں کی انہوں نے یہ اس میں آل نبی کے متعلق چار اقوال لکھے ہیں ایک وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے ان کے متعلق پھر تین اقوال لکھے یہ ہیں بنو ہاشم بنو مطلب فقط اب بنو ہاشم بھی آ گئے بنو مطلب بھی آ گئے یہ قول امام شافی کا ہے امام شافعی کا اور امام احمد کی ایک روایت دوسرے یہ صرف دوسرا قول یہ ہے کہ صرف بنو ہاشم ہے یہ امام اعظم کا مذہب ہے اور امام احمد سے دوسری روایت ہے اور ابن قاسم عبد الرحمان ابن قاسم جو امام مالک کے مذہب کے امام ہیں اور امام مالک کے ساتھی ہیں شگرد ان کا مختار مذہب بھی ہے تیسرا یہ ہے کہ بنو ہاشم بنو ہاشم سے اوپر غالب تھا غالب تک حضور کے بڑوں غالب تک جتنے ہیں ان میں بنو مطلب بھی داخل ہیں بنو امیہ بھی داخل ہو گئے دیکھیں بنو امیہ بھی اس قول کے مطابق داخل ہیں بنو نوفل بھی داخل ہیں ان کے اوپر بنو غالب تک سب یہ امام مالک کے ساتھی اور شاگرد امام اشہب کا قول ہے اس قول میں تو بنو میاں بھی کال میں آ جاتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہے حکا صاحب الجواہر جواہر کتاب پڑھی ہے مالکیوں اور لخمی یہ بھی بہت بڑے ترجمان ہیں فقیر ہیں مالکی مذہب کی انہوں نے تبصرہ میں امام اسبغ اسبغ مالکی جو ہیں ان کی طرف سے اس قول کو بیان کیا حکایت فرمائی اب میرے بھائیو دوسرا قول یہ ہے کہ آل نبی حضور کی اولاد اور ازواج ہے بس یہ قول حضرت غالب جابر بن عبداللہ کا بتایا یہ تمہید کے اندر یہ قول آیا کہ تمہید ابن عبد البر کے اندر کہ آپ کی اولاد اور آپ کے ازواج مطالعہ اور ان کی دلیل کیا ہے اللہ مسلم علی محمد وعلی ازواج و ضروری یہ تھی یہ مسلم شریف میں آتا ہے درود شریف درود ابراہیمی تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کی آل قیامت تک کے آپ کے تابے دار امت ہے یہ چوتھا قول ہے کہ آپ کی امت کے پرہیزگار یہ جو تیسرا قول میں نے رکھا یہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبی سفیان سوری کا اس سے روایت کرتے ہیں امام بعض اصحاب شافی اس کو اختیار کرتے ہیں ابو طیب تبری نے اس کو حکایت کیا امام نووی نے اس کو ترجیح دی شرح مسلم کے اندر امام اظہری شافی نے اس کو پسند کیا اور چوتھا وہی ہے جو بتا چکا ہوں آپ کی امت کے پرہیزگار لوگ یہ شافیوں اور امام راگ بس فہانی وغیرہ کا قول ہے اب تم خود سمجھدار ہو یہ اقوال بتا رہے ہیں کہ آل کے اندر تو حضور کے تابے دار وہ بھی سارے آ جاتے ہیں یہ بھی ایک قول موجود ہے اس وضاحت کے بعد آل کے متعلق پھر تو میرے بھائی ہو زبان کشادن کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ کچھ صحابہ اور آل بیت کے جھگڑے میں کلام کریں چلو ہم آ جاتے ہیں اب روافظ کے قول کے مطابق ٹھیک ہے وہ صرف مولا علی کی اولاد کو سمجھتے ہیں بیت تو اب ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ لوگ خالی مولا علی کی اولاد کو نہیں یہ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کو بھی شیعہ جو ہیں وہ آل بیت اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی ان لوگوں نے آل بیت میں شمار کیا ہوا ہے مولا علی کے خاص جو ہے وہ جماعت کے لوگوں میں ان کو شمار کیا ہوا ہے یہ کس کا کس کتاب کا حوالہ ہے یہ ہے مجالسلم شیعہ مذہب کی مشہور کتاب نور اللہ شستری اس کے جو یہ دوسری جلد ہے میرے ہاتھ میں دوسری جلد ایرانی چھاپا ہے یہ دوسری جلد ہے اس دوسری جلد کے میرا بھائی شروع شروع میں جو فہرست دی ہوئی ہے اس فہرست کے اندر عباس بن عبد المطلب ہاشمی در ذکر اکابر شیعہ صحابہ صحابہ میں سے جو بڑے شیعہ یہ شمار کرتے ہیں یعنی صحابہ میں سے بھی یہ کہتے ہیں شیعہ تھے تو وہ شیعہ ان میں سے جن صحابہ میں جن کو وہ شمار کر رہے ہیں ان میں سے ایک حضرت عباس ہیں حضور کے چچا پا حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں حضرت عبید اللہ بن عباس ہیں حضرت قسم بن عباس ہیں حضرت فضل بن عباس ہیں حضرت تمام بن عباس ہیں ایک دو تین چار پانچ بیٹے ہیں حضرت عباس کے تو پانچوں کو انہوں نے اکابر شیعہ میں شامل کیا کہ بڑے شیعہ ہیں یہ صحابہ میں سے اب ہم دکھاتے ہیں آپ کو بخاری مسلم متفق علیہ روایت کہ مولا علی سرکار اور حضرت عباس ان کا جھگڑا ہو گیا فتح باغ فتح کے مطابق اور یہ تشریف لائے دونوں بزرگ حضرت عمر کے دور میں بخاری کی کتاب فرض الخمس کے اندر یہ تفصیل سے پھر اور دیگر مقامات پر تفصیل سے یہ روایتیں آئیں روایتیں آئیں ان میں ان روایات میں یہ قصے کی تفصیل موجود مولا علی مطالبہ کرتے ہیں کہ باغ فدق کا متولی میں بنوں اور اب جھگڑا تو ہو گیا اہل بیت میں ہو گیا یہاں پر بخاری کے اندر ہے فستبا علی و عباس اور مسلم شریف کے اندر تو یہ لفظ یعنی تیز لفظ اتنے سخت موجود ہیں جو میں زبان پہ نہیں لا حضرت عباس نے جو مولا علی کے حق میں کہا یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے فلان ہے فلان ہے ان سختی کے سخت الفاظ جو ہیں وہ بے صادر ہوتے ہیں اور پھر یہ ترازو بھی ہوتا ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے حضرت مولا علی کے حق میں حضرت عمر کی طرف سے چاچے کو معروم کر دیا جاتا ہے حضرت مولا علی کو باغ فتح کا متولی بنا دیا جاتا ہے اب اگر جھگڑا جو ہے اس کو صرف دیکھنا ہے اور علی کے مقابلے میں آنے والے کافر تو رسول کا یہ تو چاچا پاک کافر ہوتے ہیں جو اہل بیت میں اور یہ یہی رافضی مجالس المومنین والا قاضی نور اللہ حضرت عباس کے تذکرے میں لکھ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے چاچا جان جن کی رسول بہت عزت کرتے تھے کس منہ سے کہا جائے گا کافر لیکن ان کو کافر نہ کہنا اور صحابہ کو کہنا یہ کسی دجال کے بیٹے کا کام ہے علت تو جھگڑا اور مخالفت ہے وہاں پائی گئی تو کافر ہو گئے مقابل یہاں پائی گئی تو دونوں مسلمان ہیں دونوں بزرگ ہیں دونوں اہل بیت ہیں کیوں کفر جو ہے وہ تو جس سے بھی صادر ہوگا جس سے ظاہر ہوگا کفر جس سے پایا جائے وہ کافر قرار پاتا ہے کفر ایک ایسی چیز ہے کہ پائے جانے سے مختلف نہیں ہوتا اس کے عکام مختلف نہیں ہوتے جو بھی کفر کرے گا کافر ہوگا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ کرے تو کافر وہ کرے تو نہیں میرے بھائیوں اس کے بعد مولا علی کے اپنے بیٹوں سے بیٹے بیٹوں کے اپنے باپ سے مولا علی کے بیٹوں کے آپس میں اختلاف رہے بیان کر چکا ہوں کہ مولا علی فرماتے ہیں شیعہ سنیوں کے پاس سرا ناجل یہ ناجل البلاغا کے اندر موجود ہے جو قرآن سے بڑی کتاب ہے شیوں کے نزدیک قرآن سے بڑی کتاب ہے ناجل البلاغا کہتے ہیں قرآن میں تبدیلیاں ہیں گڑبڑ ہے ناج البلاغا میں نہیں ہے تو ناج البلاغا کے اندر یہ موجود ہے مولا علی نے فرمایا لا بدلنا برنا فاجر لوگوں کے حاکم ضروری ہے بادشاہ چاہے نیک ہو چاہے بد اور یہ شیعہ اور تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا مذہب ہے کہ بات ظالم کے ہاتھ پہ بہتری کر سکتے اس کو فلان کر دیتے اس کو مارو فلان کرو ایسے کرے تو کہتے کہ نہیں تو بیٹے کا مذہب باپ کے خلاف ہو گیا اختلاف ہو گیا اب کیا فتویٰ چلے گا حسن اور حسین آپس میں اختلاف رکھتے ہیں خود شیوں کی کتابوں میں موجود اور سنیوں کی کتابیں لیکن سندے شیوں کی ان ان میں بھی یہ موجود کہ امام حسن نے صلح فرمائی تو امام حسین نے ان کے کہنے پر ناپسندیدگی کے ساتھ مجبوراً بیعت کی صلح کی حضرت معاویہ کے ساتھ اور ہمیشہ خلاف ذہن رکھتے رہے اب بھائی بڑا جو ہے اس کے خلاف چھوٹا بھائی ذہن رکھ رہا ہے اس کا کیا کہہ رہے تو پایا گیا دونوں بھائیوں میں پایا گیا اس کی بہت ساری مثال ہے اس سے آگے چلتے ہیں شیوں کی کتابوں کا شیعہ سنی دونوں کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں سنیے حضرت عبداللہ بن زبیر کیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت بیعت پر مجبور کیا حضرت امام محمد بن رفیہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس اور اتنا جبر کیا ان پر اقرا کیا کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے سب کے اولاد سمیت گھر جلا دوں گا اگر بیعت نہ کی حضرت عبداللہ ابن زبیر صاحب اور وہ کون ہے وہ حضور کی پھپھی محترمہ حضرت صفیہ کے بیٹے کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر بن عوام حضور کے پھپھی کے بیٹے ہیں اور حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر یہ بھی تو والے بعد میں بڑھ گئے اب عبداللہ بن زبیر سختی کرتے ہیں عبداللہ بن عباس اور حضرت محمد بن حنفیہ پر دونوں پر مکہ شریف بیت پر مجبور کرتے ہوں کہتے تمہاری اولاد سمے تمہارے گھر جلا دوں گا تو ان حضرات نے چپکے سے مختار سقفی جو لائن بعد میں ظاہر ہوا اس خنزیر کو بھیجا کہ جلدی جا عراق سے ماننے والی جماعت اکٹھی کر کے لیا چار ہزار بندہ وہ لے کر آیا عجیب بات یہ ہے کہ اس خبیص مختار سقفی نے شیعہ کتب میں جس طرح کہ میں نے پڑھا ہے تو فیصلہ آشریہ میں ملا عبداللہ مشہدی نے اظہار الحق کتاب ہے شیعہ مذہب کی اس کے اندر لکھا مولا علی کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ان کو قتل کر دیا مختار سخی جو شیعوں کا امام ہے مولا علی کے بیٹے کو قتل کر دیا چار ہزار کا لشکر لائے اس نے آ کر بچایا حضرت عبداللہ بن عباس کو اور محمد بن انفیہ کو ان کے خاندان کو پھر وہاں سے ناراض ہو کر حضرت عبداللہ ابن عباس طائف چلے گئے وہاں ان کی مسجد بھی ہے وہیں پر آپ نے قیام فرمایا طائف میں اور وہیں پر انتقال ہوا وہاں پر مزار شریف آپ آپ نے زیارت کی ان کی مسجد شریف تو حضرت عبداللہ ابن عباس اب بتائیں اگر ان کا دیکھنا چاہتے ہیں الوداع بن نہایا الوداع بن نہایا یہ سارا قسم یہ دیکھ سن اکیاسی ہجری کے حالات بیاسی ہجری کے حالات ان کے اندر یہ اور پھر جناب جی یہ جو ہے نا اٹھسٹھ ہجری کے حالات ان میں یہ قصہ موجود ہے الوداع ون آیا گیا اس کے بعد تنازعات اہل بیت کے مزید واقعات وہ سنیے گا شیوں کے پاس یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی یہ جو نور اللہ شستری ہے اسے میں لکھا کس کے حالات میں امام محمد بن الفیہ گلا بہار اور انوار وغیرہ سب کے اندر ہے یہ کیا حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے ہیں اور یہ فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے اس میں کہ رسول اکرم نے ان کا نام اور بشارت دی امام محمد بن انفیہ کا جھگڑا ہو گیا حضرت امام زین العابدین سے بات کو سمجھنا امام محمد بن انفیہ کون ہے چچا امام زین العابدین کون ہے بھتیجے کیوں یہ حسین پاک کے بیٹے ہیں محمد بن انفیہ مولا علی کے بیٹے ہیں تو کیا رشتہ ہوا چاچے اور بھتیجے کا اب بھتیجا چاچے کے ساتھ چاچا بھتیجے کے ساتھ لڑ رہا ہے وہ کہتا ہے میں وہ کہتا ہے میں پھر شیوں نے آگے کہانی لکھی جب جھگڑا ہوا تو دونوں گئے انہوں نے کہا بھی فیصلہ کرتے ہیں کرواتے ہیں ایسے حضرت سے تو حجر عصمت کو جا کر پوچھا دونوں حضرات نے بتا کون امام ہے تو وہ ایسے ہلا حجر اسمت جس طرح جھوٹوں نے لکھا ہوا ہے ایسے ہلا ہل کر اس نے کہا زبان سے اور دنیا نے سنا کہ امام جو ہے وہ زین العابدین ہے آپ یہ کہانی بناتے اس طرح اور دوسرے شیعہ وہ کہتے ہیں جو امام محمد بن انفیا کو امام مانتے ہیں وہ کہتے ہیں سارے یہ جھوٹے ہیں وہ سچے امام محمد یہ ان کو جھوٹا کر رہے ہیں وہ ان کو جھوٹا کر رہے ہیں ایسے امام محمد بن انفیا کہتے ہیں وہ سچ میں سچا ہوں وہ کہتے ہیں میں سچا ہوں اب امامت میں جھگڑا ہے اور امامت میں جھگڑا ان کے نزدیک کفر ہے جو امام ہے اس کی امامت کا انکار شیعہ مذہب میں کفر ہے جو کرے گا کافر ہو جائے گا تو محمد بن انفیا والوں کے نزدیک امام زہر العابدین نوز اللہ کافر بنتے ہیں امام زین العابدین کے نزدیک نوز نوزملہ امام محمد بن انفیا کافر بنتے ہیں بتاؤ کیا بنے گا لاکھ لانت ہے ایسے لوگوں پر جو ایسا مذہب بنائے جس سے آلے بیت ہی رہے ہیں ہاتھ میں پھر آگے چلیے آگے چلیے جی ان کے بعد حضرت توجہ بھائی حضرت امام حسن کی اولاد وہ ایک لڑی ہے امام حسین کی اولاد یہ بھی ایک لڑی ہے اب امام حسن کی اولاد کے جھگڑے رہے امام حسین کی اولاد کے ساتھ امام حسین کی اولاد کے جھگڑے رہے امام حسن کی اولاد کے ساتھ کس میں امامت میں یہ بھی شیعہ کر لکھتے ہیں اور شیعہ کیونکہ امام حسین کی اولاد میں صرف امامت مانتے ہیں بارہ تک تو یہ کہتے ہیں باقی صاحب کافر ہیں وہ کیونکہ نکلا امام کے مقابلے میں امام کے مخالفت کو ہے اللہ اکبر بتائیں کیا کیا عجیب باتیں ہیں اور کیا کیا عجیب مذہب ہے پھر سنیے پہلے بتا چکا ہوں حضرت عباس حضور کے چچا ہیں وہ بھی بیت میں شیعوں کے نزدیک پکے شیعہ تو ہیں وہ اب اہل سنت کے نزدیک وہ پکے امام عال بیت ہیں حضور کے عباس چچا پا اب ہوا کیا جی حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کون عبداللہ ابن عباس کے بیٹے حضرت علی بہت بڑے زاہد عابد ان کے بیٹے ہوئے حضرت محمد حضرت محمد کی آگے اولاد چلی وہ سب خلفائے بنو عباس انہی کو کہا جاتا ہے انہی کی اولاد اب میرے بھائیوں بات کو سمجھنا یہ بڑی تاریخی بات پیش کر رہا ہوں بنو ابا حضرت عباس کی اولاد وہ خلیفے بنتے رہے اور مولا علی کی اولاد کبھی حسن حسین کی لڑی سے کبھی حسن کی لڑی سے سارے نہیں کبھی کبھی کسی نہ کسی دور میں یہ پانچ سو سالہ دور ہے پانچ صدیوں کا اس میں کسی نہ کسی خلیفہ عباسی کے مقابلے میں یہ حسن حسین کی لڑی کے کوئی نہ کوئی فرد اٹھتے رہے ان کی حکومت کے خلاف لڑائیاں ہوتی رہیں قتل و غارت ہوئی بڑے بڑے فساد پڑے جانے گئیں ایسے عجیب عجیب قصے ہیں پانی بند ہونے کے بھی جیلوں میں مارنے کی بھی سب میں سناتا ہوں تھوڑے تھوڑے تو اب ادھر بھی اہل بیت ادھر بھی اہل بیت اہل بیت اہل بیت کے ساتھ لڑ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے فساد ہو رہا ہے قتل و غارت ہو رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے اور مدینے میں ہوا مدینے کی عزت پامال ہوئی وہاں پر لڑائیاں خون خرابے سب مدینہ شریف میں ہوئے اور دونوں طرف سے کرنے والے اہل بیت ہیں ایک طرف سے حضرت عباس کی اولاد ہے ایک طرف سے مولا علی کی اولاد ہے اب میرے دوستو یہ بھی آل کی آل کے ساتھ جنگ ہے تو یہاں کافر کیوں نہیں کیا کہا جاتا اور یہاں پر ان کے قصے ظلم کے کیوں نہیں سنائے جاتے بنو میاں کے سنائے جاتے ہیں ان کو کافر بھی کہا جاتا ہے تو ان کے قصے کیوں نہیں سنائے جاتے یہ برائلر بھی یہاں پر چپ ہوتا ہے کیوں اگر اہل بیت کا درد دل میں نہیں رکتا تو یہاں پر کیوں نہیں اٹھتا اب سنیے یہ زبردست بات ہے جو آپ لوگوں نے پہلی بار سننی ہے یہ کتاب ہے مقالات الاسلامی کی عقیدے کے امام سنیوں کے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے امام ابو الحسن اشاری رحمہ اللہ کیا نام ہے کتاب کا ان کی وفات ہے امام کی تین سو تیس میں تین سو تیس ہجری میں چوتھی صدی کے امام عقیدے کے امام ہے ابو الحسن اشاری انہی کے ماننے والوں کو اشاعرہ کہتے ہیں یہ اہل سنت ہے ہمارے یہ مقالات الاسلامیین میں یہ دیکھیے انہوں نے بڑی ترتیب سے ہر دور کے اندر خروج کرنے والے حاکموں کے خلاف اٹھنے والے اہل بیت کے افراد کا ذکر کیا ترتیب کے ساتھ سمجھو فہرست ہے جس کو لسٹ کہتے ہو لسٹ لسٹ موجود پہلے تو دو ش... بزرگوں کا نام انہوں نے پیش کیا توجہ دو بزرگوں کا نام پیش کیا جو بنو امیہ کے خلاف میں سے با... کسی خلیفے کے خلاف اٹھتے کسی حاکم کے خلاف اٹھتے ایک امام عالی مقام کا یہ اٹھتے ہیں یزید کے خلاف جس طرح کتاب میں لکھا ہو دوسرے نمبر پر اٹھتے ہیں امام زید بن زین العابدین امام زین العابدین کے بیٹے امام زید یہ اٹھتے ہیں بنو میاں خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے خلاف بہت بڑی جنگ ہوئی یہاں پر کے ساتھ آخری امام پاک کو شہید ہونا پڑا یہ تو دو حضرات ہیں اوے یہ دو حضرات ہیں جن جن کی جنگ ہوئی اختلاف ہوا تنازع ہوا جھگڑا ہوا کس کن کے خلاف بنو میاں کے خلیفوں کے خلاف وہ دو خلیفے یزید اور ہشام بن عبد الملک میرے بھائیوں اب بنو عباس کے خلاف اٹھنے والے مولا علی کے اولاد سے ان کا سنیے گا یا بن زید یعنی امام زید یہی زید ان کے بیٹے تھے یا بن زید وہ اٹھے ولید بن یزید بن عبد الملک عبد الملک کے پوتے ولید کے خلاف جنگ ہوئی یہ شہید ہو گئے یعنی امام حسین کی اولاد سے یہ بزرگ شہید ہو گئے کون یا پھر اٹھتے ہیں محمد بن عبداللہ بن حسن یہ امام حسن کی لڑی آ گئی امام حسن بڑے جو ہیں امام حسین کے بھائی ان کے بیٹے تھے حسن مسنہ حسن مسنہ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے محمد یہ اٹھے مدینہ میں ان کے بھائی تھے حضرت ابراہیم بن عبداللہ ابراہیم ان کے بھائی تھے وہ اٹھے بسرے میں کس کے خلاف اٹھے خلیفہ منصور عباسی ابو جعفر کے خلاف یہ دور کن کا تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا دور یہ دو بھائی اٹھے ایک اٹھے مدینہ شریف میں وہ کون محمد اور جو بسرا میں اٹھے ان کا کیا نام تھا ابراہیم کیا نام تھا ابراہیم ایک ہی شخص عجیب بات یہ ہے کہ اس بھائی کے پاس بھی ایک لاکھ بندہ تھا اس بھائی کے پاس بھی ایک لاکھ بندہ تھا چودہ ہزار بندہ بھیجا فوج ہوئے چودہ ہزار خلیفہ منصور عباسی نے عیسا بن موسا یہ ان کے رشتے دار عیسا بن موسا کی قیادت عمارت میں چودہ ہزار نے آ کر لاکھ کو شکست دے دی امام جو امام میں حسن کی لڑی سے محمد تھے وہ مدینے میں بھاگتے ہوئے وہ شہید ہو گئے مدینے کی بہت بے روم تھی پانی کا بند ہونا وغیرہ سب ہوا ہے او بھائیو کوئی لوگ بھاگ گئے مدینے سے کو کیسے ہوا کو کیسے ہوا وہ دعائی خدا کی جو حضرت ابراہیم تھے بسرا میں وہ بھائی وہاں پر شہید ہو گئے ان کے بعد یہ بھی شہید ہو گئے یہاں پر بھی لاکھ بندوں نے کام نہ دیا وہاں پر بھی لاکھ نے کام نہ دیا چودہ ہزار کے مقابلے چودہ ہزار والا جیت رہا ہے اب بتائیں ادھر سے عباسی ہیں چاچے کی اولاد ادھر سے ہیں مولا علی کے اولاد دونوں اہل بیت لڑے ہیں کس کو کافر کہو گے جو کہتے ہیں کہ علی کے ساتھ لڑنے والے صاحب کافر ہو گئے اب ان میں سے کس کو کافر کہو گے شرم کرو علی مولا علی کا بھائی ہے علی پولا مولا علی رسول اکرم کے بھائی ہیں تو وہ چاچا ہے وہ رسول خود یہ کتاب میں لکھ رہا ہے کہ رسول نے فرمایا عباس میرے باپ ہیں تو رسول کا باپ ان کے اولاد کے ساتھ یہ ستیلے معاملہ رویہ لکھ لانت ہے ایسے لوگوں پر جو کہیں وہ تو سارے کافر ہیں پھر سنیے گا امام زید یہ شیعہ سنیے بھی اتفاق رکھتے ہیں اس تاریخ میں امام زید جن کا پہلے ذکر ہوا ان کے مقابلے میں ان کے بھائی تھے امام محمد باقر امام محمد باقر نے بھائی کا ساتھ نہیں دیا روکتے رہے کہ نہ لڑنا یہ بھی اختلاف ہو گئے بھائی کو آپس میں ایک کہتا ہے فرد لڑنا دوسرا کہتا ہے حرام ہے اب کیا بنے گا تو کہو دونوں کافر بڑا حق ادا ہوا بیت کا بھائی اچھا میرے بھائیوں پھر ان کے بعد ان دو بھائیوں کے بعد ابراہیم اور محمد ان کے بعد حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن امام حسن کے بیٹے امام حسن امام حسن کے بیٹے پھر حسن پھر حسن کے بیٹے علی علی کے بیٹے حسین یہ خروج فرماتے ہیں یہ بھی ان کے خلاف ابو جعفر منصور کے خلاف رحمہ اللہ تعالی چار ہزار بھیجا لشکر عیسا بن موسا کی قیادت میں یہ بھی شہید ہو گئے اور حشر اس نے اتنا کیا کہ دفن کرنے کی کسی کو جرت نہ ہو سکی حتیٰ کہ درندے یہ کتاب میں لکھا حتیٰ آکال سبا آباد ان کی لاشوں کو درندے کھا گئے اتنا بڑا ظلم واہ اور کس نے کیا اہل بیت نے آلے بیت کے ساتھ آگے آ جاتے ہیں یاہیا بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی یہ انہیں کے بھائی ہیں وہ محمد ابراہیم کے یہ بھی ابو جعفر کے خلاف نکلے یہ بھی شہید ہو گئے اور سنو حلیفہ منصور عباسی نے بیڑیاں سنگڑ گلوں میں توک ڈال کر مدینے سے چلا کر دمشق جیل میں ڈالا خاندان کے خاندان ایسی جگہ میں رکھا اذان کی آواز اور وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا صرف لوگوں کے ادھر ادھر کوئی بندہ جیل والا یا کوئی باہر کا اس ذکر اذکار کرتا تو وقت کا پتہ چلتا یہ جیلوں میں پیاسے تڑپتے تڑپتے ختم ہو کیا کرو گے یہ کتنے بڑے ظلم ہیں امام حسین کے یاد آتے ہیں یہ نہیں یاد آتے یہ انہیں کی اولاد ہے جب ان کے خاندان نہیں ہے یہ کیا ہوا صرف شیوں کے پیچھے چل کر سارا کام ہو رہا ہے آگے چلیے پھر آ جاتے ہیں محمد بن جعفر بن جاہیا بن عبداللہ بن حسن یہ بھی ایسے ہی شہید ہو گئے پھر معمول کا دور آتا ہے تو محمد بن ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم بن حسن بن حسن بن علی یہ بھی اسی طرح شہید ہوتے ہیں پھر دور آتا ہے محمد بن محمد بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب یہ بھی اسی طرح شہید ہوتے ہیں یہ مامون کا دور ہے کس کا خلیفہ ہارون رشید عباسی جو تھے ان کے بیٹے کا پھر مامون کے خلاف ابراہیم بن موسا بن جعفر امام جعفر صادق کے پوتے یہ اٹھتے ہیں یہ بھی شہید ہوتے ہیں پھر ابراہیم بن موسا بن جعفر بن محمد یہ اٹھتے ہیں مامون کے دور میں ان کا بھی وہ یاد ہوتا ہے پھر اٹھتے ہیں محمد بن قاسم مولا حسین کے اولاد سے عبداللہ بن طاہر کو بھیجا گیا او میرے بھائیو ان کو شکست ہوئی شہید ہوئے پھر اٹھتے ہیں محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی مکہ میں ان کو کہتے تھے دیباچا دیباچا بہت ہی خوبصورت تھے لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے تھے اتنا حسین و جمیل تھے دیباچا اس وجہ سے کہتے ریشمی کپڑا ایسا لگتا تھا انتہائی خوبصورت یہ بھی شہید ہوئے معمون کے دور میں ایک ہے امام افتس یہ بھی شہید ہوئے پھر اس سے علی بن مورسا بن عیسیٰ بن زید بن علی باللہ خلیفہ کے دور میں یہ بھی شہید ہوتے ہیں پھر حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب تبرستان میں دو سن ڈھائی سو ہجری کو اٹھتے ہیں عبداللہ بن طاہر سلیمان بن عبداللہ بن طاہر یہ وہاں کا عامل تھے یہ بھی شہید ہوتے ہیں پھر قزوین میں حسن بن احمد بن اسماعیل مولا حسین کی اولاد سے اٹھتے ہیں وہ بھی شہید ہوتے ہیں پھر مستعین باللہ کا دور آتا ہے تو یاہیا بن عمر اٹھتے ہیں مولا حسین کی اولاد سے حسین بن اسماعیل شخص کے نام گئے محمد بن عبداللہ بن طاہر کی طرف سے اس نے ان کو شہید کیا مستعین باللہ کا ہی دور تھا حسین بن محمد بن حمزہ حمزی ان کو کہا جاتا تھا یہ بھی مولا حسین کی اولاد یہ بھی شہید ہوئے مستعین کی مستعین کے دور میں مستعین کے فتنے کے دور میں ابن افتس اوپر والے اختص کے بیٹے اٹھے وہ بھی شہید ہو گئے پھر مدینہ شریف میں ڈھائی سو کو اسماعیل بن یوسف بن ابراہیم اٹھے حسن بن علی کی اولاد سے یہ بھی شہید ہو گئے پھر بنو میاں کے آخری ایام میں عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب اٹھے عبداللہ بن عمر کی جانگو میں ان کے ساتھ یہ اور عبداللہ بن عمر ہے یہ بھی شہید ہوئے پھر صاحب بسرا علی بن محمد ان کو کہا جاتا تھا یہ بھی امام حسین کی اولاد سے یہ بھی شہید ہوئے دو سو ستر میں جا کر غر کے میں حیران ہوں مولانا اتنا زیادہ خروج یہ تقریباً میری گنتی میں امام اشاری نے چوبیس گنوائے چوبیس خروج چوبیس بندے اہل بیت سے دو کو چھوڑ دو کیونکہ ان کا بنو میا کے ساتھ ہوا پیچھے کتنا بچ گئے بائیس بائیس کا جنگ جھگڑا کے ان کے ساتھ ہوا اہل بیت کے ساتھ ہوا بنو عباس کے ساتھ ہوا اب بائیس کا جھگڑا اور بائیس کے آپس میں ظلم و ستم سارے ہوئے تو کس کو کافر کہو گے معلوم ہوا لانت ہے ان لوگوں کے مذہب پر ان لوگوں پر جو کتے خنزیر کی نسل کیا کرتے ہیں صحابہ کو کافر کافر بھوکتے ہیں اور آگے لوگوں کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے حوالے دیتے ہیں دیکھو اہل بیت کے مقابلے میں آ ان خنزیر کے بچوں سے کہو اہل بیت آپس میں رہے تو آپ کیا بنے جو جواب وہاں پر دو گے وہ یہ جواب یہاں پر دے اسی وجہ سے ہمارے اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جو ان بزرگوں کے جھگڑے مشاجرات تھے ان میں نہ پڑو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا حضرت مولا علی اور حضرت معاویہ والے مسئلے میں انہوں نے فرمایا اللہ نے ہماری تلواریں ان کے خون میں ملوث ہونے سے بچائی ہیں ہم اپنی زبان نہیں ان کے برے ذکر کے ساتھ ملوث کرتے ہیں جب بھی ذکر کریں گے اچھے لفظوں میں ذکر کریں گے حضرت امام شافی سے پوچھا گیا انہوں نے یہی جواب دیا امام احمد سے پوچھا گیا انہوں نے یہی جواب دیا اور اماموں نے معلوم ہوا حق مذہب یہی ہے کہ سب کا احترام کرو سب کا ادب کرو سب کو عزت سے دیکھو سمجھ آ گئی کسی مخالفت اور جنگ کی وجہ سے زبان درازی مت کرو جب ایک طرف صحابہ ہیں تب بھی خاموش رہو اگر دونوں طرف اہل بیت ہیں تب بھی خاموش رہو آخر میں ایک انتہائی غور و فکر اور تعمل کی بات کی طرف توجہ کراتا ہوں کہ دوستو امام ابو الحسن اشاری کی مقالات الاسلامین کتاب سے جو میں نے اہل بیت کے خروجات کی فہرست اور لسٹ سنائی ہے اس کے اندر چوبیس کے لگ بھگ حکام کے خلاف اٹھنے کے واقعات چوبیس کے لگ بھگ ہیں یعنی چوبیس افراد اشخاص مبارک آل بیت میں سے حکام کے خلاف اٹھتے ہیں لیکن تمام کے تمام شہید ہوتے ہیں اور کسی ایک کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی یعنی جو مقصد تھا حکومت ہٹانے کا وہ مقصد پورا نہ ہوا چوبیس کے چوبیس افراد اشخاص مبارکہ شہید ہوئے بعض جنگوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو تناسب یہ بھی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ایک ایک لاکھ ہے جس طرح کہ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کے ساتھ دوسری جانب مخالفوں کے پاس یعنی حضرت ابو جعفر خلیفہ منصور عباسی کے جو امیر تھے ان کے عیسا برموسا ان کے پاس چودہ ہزار دس ہزار لگ باغی اسی کے وہ فتح پاتے ہیں اور لاکھ والے ہر جاتے ہیں اب اگر یہ جنگیں کف اسلام کی جنگیں ہم کہتے ہیں دین کی جنگ کہتے ہیں یعنی اس طرح کہ خدا کا دیا ہوا حتمی یقینی فریضہ ہے اور دین اور کفر کی جنگ تھی اس اللہ پاک کا تو وعدہ ہے کان علینا نصر المؤمنین ان تنصر اللہ اقدام اسی با... انہی باتوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کافروں سے جنگ میں شکست نہیں کھائی فتح اور کامیابی ہمیشہ آپ کو نصیب جب بھی کفر اسلام کی جنگ ہوئی تو فتح کس کو ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہاں پر چوبیس کی چوبیس جنگوں میں کامیابی دوسروں کو ملتی ہے آل بیت کو کیوں نہیں ملی اللہ کا وعدہ کدھر گیا فتح مولا علی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائے شہید نہیں ہوئے کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے کسی جنگ میں ناکامی نہیں دیکھنی پڑی مولا علی کو لیکن اولاد شریف کو کیوں دیکھنی پڑی ہر مقام پر جو بھی اٹھے جو نہیں اٹھے وہ نہیں اٹھے روکتے روکنے والے بھی اہل بیت تھے وہ بھی مولا علی کے اولاد تھے روکنے والے لیکن جو نہ رکے اور اٹھے کامیابی ان کو نصیب نہ ہوئی مولا علی کے خون نے بھی اثر نہ دکھایا اللہ رسول کے وعدے بھی نہ پہنچے او میرے بھائی یہ وہ یہ وہ غور اور تامل مانگتا ہے اور پھر سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کیا کہ یہ اجتہادی مسائل تھے نہر بیت کے جنہوں نے یہ کام کیے یہ ہم کفر اسلام کی بات کفر اسلام کے دین کے مسائل نہیں قرار دے سکتے یہی وجہ ہے کہ اتنے زیادہ خروج کے باوجود اہل بیت سے جو شادر ہوئے اتنے زیادہ خروج چوبیس کے لگ بھگ اہل سنت و جماعت کو چوتھی صدی میں آ کر یہ تیسری صدی سے پہلے پہلے کی سب باتیں ذہن میں تیسری صدی کی باتیں چوتھی صدی میں اہل سنت کو یا تیسری صدی میں اہل سنت کو اتفاق کرنا پڑا کہ خروج کرنا حاکم کے خلاف جائز نہیں اس کے ظلم اور بنا پر حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث جو آئی من جا بے لسان بےیادہی والی اس کا انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے فرمایا یہ حدیث نہیں ہے یہ وہاں مرا بھی اور جتنی احادیث مبارکہ سیاست وغیرہ حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں وہ سب خروج لڑنے سے روکنے والی ہیں تو اہل سنت و جماعت نے وہ تاریخ دیکھی ادھر احادیث دیکھی تو اسی نتیجے تک پہنچے کہ یہ خروج جائز ہی نہیں ہے یہ ان کا اہل سنت و جماعت تمام اولیاء تمام بزرگان دین تمام علماء بلکہ تمام شیعہ اور یہ جو لوگ ہیں آج کل کے ملا جو اپنے آپ کو اہل بیت کے بڑے حقدار کہتے ہیں ان سب نے حکومتوں کے خلاف لڑنے کو حرام کیوں کیا ہوا ہے ان کا خود چھوڑنا ان کے مذہب کو نہ اپنانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ سب اجتہادی مسائل تھے یہ سمجھ چکے ہیں کہ مذہب اہل سنت کی بات خلاف ہے حادیث کے خلاف ہے لہٰذا نہیں ہونی چاہیے اس کو کفر اسلام کی جنگ کہنا یہ یہودیت تاکہ اسلام کے جو سبحان اللہ اکابر تھے یعنی صاحب کرام اور سچے خود دامین تھے جن کی خدمات کی برکت سے اسلام دنیا میں پھیلا ان کو بدنام کیا جائے یہ یہودیوں کی لانت ہے سازش ہے یہ ہمارا الزامی جواب ہے اگر کوئی شخص ایسی باتوں کو دلیل بنا کر صحابہ پر کیچڑ اچھالتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان باتوں کا تو جواب دے یہ کے مسائل اللہ صلی اللہ شاہ ہمیں صحیح عقیدے پر